حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتیں جنگ میں نہ جانے والوں کے لیے ان کی ماؤں کی طرح قابل احترام ہیں جب کوئی شخص کسی مجاہد کے پیچھے رہے اور اس مجاہد کے گھر والوں میں خیانت کا ارتکاب کرے تو قیامت کے دن اس مجاہد سے کہا جائے گا اس نے تیرے گھر والوں میں خیانت کی تھی لہٰذا تو اس کی جتنی نیکیاں چاہے لے لے تو تمہارا کیا خیال ہے وہ کچھ چھوڑے گا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بانوے